السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 438 یہ ایمان افروز سبق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست یہ نصیحت ہے پوری امت کے لیے دھیان سے سنیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں ایک دن سواری پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بچے میں تمہیں چند اہم باتیں سکھاتا ہوں اللہ تعالی کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تعالی تمہاری حفاظت فرمائیں گے اللہ تعالی کے حقوق کا خیال رکھو ان کو اپنے سامنے پاؤ گے یعنی ان کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی ہم اگر اللہ کے حقوق کو پورا کریں گے تو اللہ کی مدد ہم سب کے ساتھ رہے گی بچے جب مانگو تو اللہ تعالی سے مانگو جب مدد لو تو اللہ تعالی سے ہی لو اور یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت جمع ہو کر تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جتنا کہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے تقدیر میں لکھ دیا ہے اور اگر سب مل کر نقصان پہنچانا چاہیں تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا کہ اللہ تعالی نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے تقدیر کے قلموں سے سب کچھ لکھوا کر ان کو اٹھا لیا گیا ہے اور تقدیر کے کاغذات کی سیاہی خشک ہو چکی ہے یعنی تقدیری فیصلوں میں ذرہ برابر بھی تبدیلی ممکن نہیں ہے یہ حدیث ترمزی میں ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ نصیحت کی تھی یہ نصیحت ان کے لیے نہیں ہے صرف یہ نصیحت پوری امت کے لیے ہے اللہ تعالی ہمیں ایسا ایمان عطا فرمائے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو اور اللہ ہمیں ایسی ہدایت عطا فرمائے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو اور اللہ تعالی ہمیں ایسی عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو اور اللہ ہمیں ایسی ترقی دے کہ اس کے بعد تنزلی نہ ہو اور اللہ تعالی عافیت کے ساتھ اپنا قرب نصیب فرمائے کہ اس کے بعد اللہ سے کبھی دوری نہ ہو اور یہ اللہ ہم سب کے ہم سب کے لیے قبول یہ دعا اللہ تعالی ہم سب کے لیے قبول فرمائے اور ہماری ایمان کی جڑوں کو اللہ مضبوط فرمائے ہمیں کامل ایمان عطا فرمائے صادق ایمان والوں میں اللہ ہمیں شامل فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایمان کی دعوت دینے کی اللہ کی بڑائی بولنے کی ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا واخر داوانہ رب العالمین